الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وبعظيم سلطان ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 وإن الساعة لآتية فاسفح السفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العزيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أصدع بما تؤمر وعرض عن المشركين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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو مگر حق کے ساتھ با مقصد اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اس وقت تک تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے درگزر کر نربا کا الخلاق صلاح علی اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تیرا پروردگار تیرا رب اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے اپنے مخلوق کو ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم اور ہم نے تجھے سات ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں عطا کی ہیں اور قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے جتنی بڑی دولت پا لینے کے بعد کائنات کی سب سے قیمتی اور سب سے قیمتی سرمایہ پا لینے کے بعد لا تمدن عینیک آئی ما کا به مسانہ دہی ازوا جمل اٹھا کے بھی و سامان کی طرف نہ دیکھو جو ہم نے دنیا میں کئی قسم کے لوگوں کو دیا ہوا ہے ولا تحزن علیہم اور ان کے بارے میں رم بھی نہ کرو وقت جنا حل دنیا داروں کے غم میں گھلنے کی بجائے پہلے ایمان کے لیے بچ بچ جاؤ ان کے لیے اپنے پر بچھا دو بکل انی نظیر المبین لوگوں کو کھل کے بتا دو میں ڈرانے والا ہوں اور کھلا جانے والا تمام دلالمخت یہ لوگ جو تیری گستاخی کرتے ہیں ہمارا انکار کرتے ہیں دین نہیں مانتے قرآن نہیں مانتے ان پر بھی ہم اسی طرح عذاب اتاریں گے جس طرح ہم نے ان لوگوں پر عذاب اتارا جنہوں نے دین کو ٹکڑیوں میں بانٹ لیا کچھ ایسا مان لیا کچھ ایسا چھوڑ دیا اللہ دین عظيم جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مطلب کی بات مان لی جو مطلب کی نہیں ہے وہ چھوڑ دی خبر رب بھی میرے رب کی قسم ہم لازمن یقیناً کام کے دن ان سے پوچھیں گے بات پوچھ کریں گے ہم کانو یا ملول اس بارے میں جو وہ دنیا میں عمل کرتے ہیں اصلہ دن مرو آر مشرقین ہم نے جو تجھے شریعت اور دین دیا ہے وہ کھل کے لوگوں کو بتاؤ اور مشرقوں سے منہ پھیر لو ان کی بدتمیزیوں گستاخیوں کی طرف نظر نہ رکھو ان کی پرواہ نہ کرو ان کا سینئین کلین یہ جو مسئلہ پن کر رہے ہیں ان سے ہم خود بھی نپٹ لیں گے میری طرف سے ہم ان سے ان کو کافی ہو جائیں گے یہ جو اللہ کے ساتھ اور محبوب بناتے ہیں ان قریب اپنے اس جرم کی حقیقت اور اس کی سزا کو جان لیں گے ملاقلہ علم کا یبیب صبر کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی باتوں سے تیرا سینا تیرا دل تنگ ہوتا ہے تجھے کوفت ہوتی ہے تو تو اللہ رب العزت کی تصویر بیان کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو دل تنگ نہ کر اللہ کی تصویر بیان کر اور سجا کرنے والوں میں سے ہو اور یہ تیرا عبادت کا سلسلہ جاری ہی رہنا چاہیے حتیٰ عطیہ کل یقین حتیٰ کی موت آ جائے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی پر سلاط السلام کے بعد گزشتہ خطبے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا اپنے ذکر کے لیے بنائی ہے اپنا نام بلند کرنے کے لیے بنائی ہے اس لیے پیدا کی ہے کہ دنیا میں اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہے زبان سے بھی عمل سے بھی مہم تعلقات سے بھی گویا کہ اللہ نے دنیا اس لیے پیدا کی کہ دنیا کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق کرے اب دنیا میں اللہ کی مرضی ہی چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق سارے کی ساری طرح سے پیدا کی ہے کہ کسی کو اپنی مرضی کا اختیار دیا ہی نہیں ہے سب مجبور ہیں سب کے سب ذکر الہی میں مشغول ہیں اور ایسا کرنے پر مجبور ہیں سورج اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کے سامنے ریز نہیں ہوتا کی مجبوری ہے انکار نہیں کر سکتے چاند ستارے اپنی مرضی سے نہیں چمکتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہے پوری دنیا ذکر الہی میں مشغول ہے اور وہ اس پر مجبور ہے اپنی مرضی سے نہیں کر رہے وہ اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں کیا مرضی نہیں توحید پر مجبور ہے ذکر الہی پر مجبور ہے اللہ کی فرم برداری پر مجبور ہے اور ان کا کوئی امتحان نہیں ہے اللہ کو اپنی یاد اچھی لگتی ہے اللہ نے ساری دنیا اس کام پہ لگائی لیکن اس کی مرضی اس کی منشا کہ اسے یہ بات اچھی لگی کہ علیہ السلام و السلام کو پیدا کرے ڈھیر ساری اولاد اس کی پیدا کرے اور اس کو پھر اختیار دے اس کی مرضی جو چاہے سو کرے اور اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے انتخاب کرے کہ اللہ رب العزت کا نام لینا ہے کہ کسی اور کا نام دینا تو دنیا بھر میں جتنا اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو وہ ذکر ہے جو آدم علیہ السلاط اسلام کی اولاد کے منہ سے نکل ہے اس لیے کہ ہر کوئی بے اختیار اللہ کی یاد میں مشہور ہے اور انسان برختار لگا دیا مشکل یہ ذکر میں مشغول ہو بھی سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کے ذکر کو غیر اللہ کے ذکر پر ترجیح دیتے ہیں اس کا انتخاب اس اتنا اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو ایسے انسانوں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے اور اپنا نام لینے والے چار انسانوں کے لیے اللہ نے قیامت کے دن جو جزا اور سزا کا دن ہے وہاں اتنے انعامات تیار کیے ہوئے ہیں اتنی نیم تیار کی ہوئی ہیں اتنے جائزے تیار کیے ہوئے ہیں اتنا کچھ رکھا ہوا ہے جو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا بیان کرنا تو دور کی بات ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی وہ نیم کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے مولا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے تابع فرمان ہو کر رہتے ہیں دنیا اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ اللہ کا کرنا بلند ہو اور انسان جو خارجی افراد سے متاثر ہو کر شیطانوں سے متاثر ہو کر کسی دوسری تیسری وجہ سے ذکر الہی سے حاصل ہو جاتے بلکہ ذکر الہی سے حاصل ہونا کیا اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں دنیا کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں ان کی زبانیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کا نام لے انسان بڑھتے سے یہاں پہنچ جاتا ہے انسان اپنی سرکشی میں جان میں پہنچ جاتا ہے کہ جس بات نے یہ کائنات بنائی ہے اس کا کلمہ بلند ہوتے نہیں دیکھ سکتا اس کا جیت کرتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں باقی کچھ بھی نہیں اور یہ بدتمیزی یہ تکبر یہ اثر سب سے مت یہاں پہنچ جاتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ متھا لگا لیتا ہے اس سے بڑا بدنسیب کوئی نہیں ہوتا اور یہ بن جاتا ہے اگر واقعی اللہ رب العزت کی حکومت ہو واقعی اللہ رب العزت کا اقتدار ہو واقعی اللہ رب العزت کی طاقت ہو تو اللہ ہمیں پکڑے گا اسلام کا شکار ہو جاتا ہے ولو ترى دن مجرم کے سب عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا منا موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حتى القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے اہل ایمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کے آپ دیکھیں آپ سفر کریں آپ خیال کریں یقیناً کل کو دیکھیں گے کہ مجرم لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا دم بھرنے والے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اپنی باتیں کرنے والے کیا مطلب کس طریقے سے شرم کے مارے جھکا کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے ربنا سمنا مولا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہم مانتے نہیں تھے ہمیں ایمان بتاتے تھے ہم تسلیم نہیں کرتے تھے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جس میں یقین نہیں آتا تھا وہ اپنے کانوں سے سن لیا اور جینا نام ایک بات دوبارہ دنیا میں بھیج دے ایسے نیک امان کر کے آئیں گے ایسے ایماندار بن کے آئیں گے کہ تو خوش ہو جائے گا ہمیں یقین ہو گیا ہے اب ہمیں یقین ہو گیا ہے تم ہمارے یہاں سے نذی نفر ہوں لو آلوں مسلمین ڈر ہو گیا تم میں سمجھتا ہوں جس میں کتنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ انسان پچھتا ہے کاش کے نازی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا یہ سلسلہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے فرشتہ موت کا پیغام لے کے آتا ہے بڑے کے کپڑے لے کے آتا ہے بوتار لباس لے کے آتا ہے کوڑے بساتا ہے آ کے پھینکتا ہے اپنی جان کو بچانا شروع کر دیتا ہے کاش مسلمان کو جب آسمان پہ جاتا ہے وہاں سے دھکا دے کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے کہ رجین کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جب بھی پچھاتا ہے کمر میں داخل ہوتا ہے تو بھی بچ ہے سب سے زیادہ پوچھتا ہے جب جان کے کنارے کھڑا ہو کر بلا کہ اللہ کہیں الهدى اهل ایمان اللہ کا شکر ادا کرو ہم چاہتے تو ساری دنیا کو مسلمان بنا دیتے ہم چاہتے تو ساری دنیا کو ہزار دے دیتے لیکن یہ سونا اور یہ ہیرے یہ دنیا کے سب سے تین سرمایہ فرمایا جن کو اچھا ہم نے دیا جن کو نہیں چاہا نہیں بنا کے حق تک قول منی اللہ کے فیصلے حق ہے اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے ر جہنم والناس اجمعین ہم اپنے نافرمان دنوں نافرمان انسانوں سے مجرم انسانوں مجرم جنوں سے ہماری یاد سے غفلت کرنے والے انسانوں اور جنوں کے ساتھ ہم جہنم کو بھریں گے یہ ہمارا فیصلہ حضور کو بھی مانتی تم دفاع یوم کمران وہاں ایک ہی بات کہی جائے حضور کو بھی مانسی تم دفاع یوم کمران ہمارے اس دن کی ملاقات کو جس طرح تم نے بلا دیا تھا اس کے نتیجے میں ادا کر تم نہ نصیب نہ کرو تم نے دنیا میں ہمیں بلایا تھا آج ہم نے تمہیں بلا دیا بلو کو عذاب خود دے بے نہ تم تم کا مجرون اپنی بدامالیوں کے نتیجے میں دانی جہنم کا عذاب ہو فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار محترین مفیر حسین نایت نقل الحم کرفول معافیبت الحبا اللہ کو غافل نہ سمجھو کوئی نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نہیں ہے کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ ظالم کیا کر رہے ہیں مظلوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی اس غفرت کا شکار نہ ہو کوئی اس بیوقوفی کا شکار نہ ہو ان نوائیوں خیروں میں لیا من کچھ کر تو پھر افسوار وہ تو اس دن کے لیے مولت دے رہا ہے جس دن کتنی لڑی ہوئی ہوگی جس دن آج کڑی ہوئی ہوگی جس دن ہر کو اپنے برے انجام کا یا اچھے انجام کا انتظار ہوگا وہ تو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے اللہ رب کافی نہیں ہے مہلت دے رہا ہے اس کی مولت سے فائدہ اٹھانے والے خوش نصیب ہیں اور اس کی مہلت کی وجہ سے نفرت کا شکار ہونے والے کلیامی اور سرکشی کا شکار ہونے والے بد نصیب ہیں انسان بھول جاتا ہے اللہ رب العزت نے بھولے ہوئے انسان کو سب یاد دلانے کے لیے اپنے سیتا اور رسول اور تو دنیا جاتے جا کے بتائے کہ تم دنیا میں کس لیے آئے ہو تو سب کا شکار ہو رہے ہو بھول رہے ہو کسی کام کے لیے آئے تھے ویسے چلنے پھرنے نہیں آئے تھے پینے نہیں آئے تھے تماشا کا نہیں ہے دنیا امن کی جگہ ہے تماشا کا نہیں ہے امن کی جگہ ہے ان آپ یا تنہا دم آنے والی ہے یقین آنے والی ہے میں کوئی شک نہیں جس نے یہ سمجھ لیا نہیں آنے والی اس سے بڑا نصیب کوئی نہیں ہے اس سے بڑا گھاٹے اور ستارے والا کوئی نہیں باپر نجعل المتقين كالفجار اللہ علیہ مبارک نہیں کب بارہ کلیہ ہم نے اور زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا دالی قدن اللہ کفر ہوں یہ تو لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہے ہوں میں نے میننار ہلاکت ہے کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کیسے ہو سکتا ہے ایسا جگہ نہیں ہو سکتا ہم نے جان عمر امن عامر صاحب ہر مجھ سے دینا ایک وہ گروہ ایک وہ جماعت ایک انسانوں کا مقدس گروہ جو تکوا اختیار کرنے والا اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی مرضی کی زندگی بسر کرنے والا اللہ پر ایمان لانے والا سال عمل چلانے والا ان کو ہم اس کر دیں گے جو زمین کو فساد سے بھرنے والے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو برابر کر دیں ہم جان اکل فجار ہم مستقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کتاب نند اللہ ہوئی مبارک ان میں یہ برکت والی کتاب ہے یہ برکت والی کتاب ہے یہ کھچڑیوں کو کھولوں میں رہنے والی کتاب ہے یہ مٹی کی اس لاش کو یہ مٹی کی اس لاش کو جنت کا مہمان بنانے والی کتاب ہے کتاب نند اللہ ہوئی کا یہ کتاب ہے ہوگی بچت والی ہے جو بچت والی کتاب ہے سات سالہ زندگی کے نتیجے میں پچاس سالہ زندگی کے نتیجے میں چالیس سالہ زندگی کے نتیجے میں کروڑوں نہیں اس سے بھی لمبی زندگی عطا کرنے والی کتاب ہے جس نے اس کو مان لیا جس نے اس کو جان لیا جس نے اس کو سمجھ لیا اس پر یقین کر لیا اس کے مطابق زندگی بسر کر لی اس کی زندگی سیکنڈ اس کے جو ہے وہ ہزار ہاتھ سالوں میں تبدیل ہو جائے گی بولے سبق کرا بل بات اہل کے والے سوچ لیں سمجھ لیں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اپنی زندگی تباہ نہ کریں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو انبیاء اکرام کو دنیا کو سمجھانے کے لیے بھیجا اور سب کے بعد سب کے سردار سب کے بعد سب کے سردار سب کے بعد سب سے بڑے سب کے بعد سب سے بڑے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کام کے لیے تشریف لائے جس کام کے لیے کل امبیا کرام آئے اور سب سے بہترین دین لے کے آئے سب سے بہترین شریعت لے کے آئے اللہ رب اللہ کی طرف سے آنے والی سب سے عظیم شان سب سے بڑی اور سب سے جن نہیں لے کے آئے کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے وہی دین جو سارے انبیاء لے کر آئے إلي وما أنا إلا نذير مبين ان کو بتا دیجئے میں تم کو بھی دامین رسولے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں میں کوئی اردا قدیم نہیں لے کے آیا میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا وہی دین علیہ السلام لائے تھے ابراہیم علیہ السلام لائے تھے لائق علیہ السلام لائے تھے وہی دین لے کے آیا ہوں ساری سارے نبیوں کو جو نہیں ملی ساری اکٹھی کر کے مجھے دے دی گئی ساری خیرات جو سب کو ملی سب جمع کر کے مجھے دے دی گئی ساری سارے نبیوں کو جو دیا گیا اللہ رب نے جمع کر کے امت محمدیہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا اور آپ کو ہماری سب رسول بنا دیا تمہاری مایو فالوبی بتم کس طرح کی بات ہے مایو فالوبی ولاب لوگوں کر لوگ کرانا وہ وعدے کرنے والوں کے چکر میں نہ آنا وہ پورے راستے پہ چلانے والوں کے چکر میں نہ آنا میں ہوں اللہ خرید اللہ کا سب سے پسندیدہ رسول ہوں نبیوں کا سردار ہوں آدمی مایو فالوبی والے تم اللہ کی قسم مجھے بھی پتا نہیں ہے کل کیا مطلب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا اللہ مادری اللہ معادری اللہ مادری والا رسول اللہ بھی بنا لوگوں اللہ کی قسم اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں ہے اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں ہے اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں ہے اللہ کے اللہ کا رسول ہوں کہ کل کیا مت کے میرے ساتھ کیا ہوگا یہ عظمت ہے رب العزت اور جلال کی یہ عظمت ہے اللہ رب العزت کی یہ مقام ہے اللہ رب العزت کا یہ بادشاہ ہے اللہ رب العزت کی یہ قدرت قدرت ہے اللہ رب العزت کی یہ اقتدار ہے اللہ رب العزت کا کوئی نہیں اگر سکتا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی نشہ نہیں کر سکتا کوئی یقین نہیں کر سکتا سب اللہ کے دربار میں جھکتا ہی رہنا چاہیے جاتی ہے کل یقین موت کا جھکتا رہنا چاہیے زندگی کے کسی میں نے خیال نہیں آنا چاہیے تو تم کیا کر کے اس مقام پر پہنچتا ہوں جو بھی کرتا رہوں مجھے کو پوچھنے والا نہیں ایسا کبھی نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتام نہیں ہے تم ہم کیا ہو تم ہم کون ہو ہمارا خیال ہے کہ ہم واحد ہیں تحریر کے نمبر ہے ان تحریر سب ہے اور تحریر کو کرنے والے ہیں اس سے ہمیں تو خطرہ نہیں ہے میری اور میری تحریر کی کیا حیثیت ہے رسم محمد الرسول میری آسری دین باڑی کے اللہ کے رسول کی دین کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے میری ساری عبادت کی امام الانبیاء کی بات کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے وہ بھی فرما رہے ہیں اللہ اللہ اللہ رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی پتا نہیں ہے کل کو کیا پڑتا ہے کس بھی بن رہے ہیں ہم اس چکر میں بنے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک کو پتا نہیں کیا سنوار دیا ہے یہ ساری زندگی پروگرام کرتے رہتے ہیں میں نے فلاں کارنامہ کیا میں نے فلاں کارنامہ کیا میں نے فلاں سب کیا میں نے فلاں مسجد بنائی میں نے فلاں کی کیا کا میں میری نے کی جب سید بنی والا کریم نے اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے کبھی یقین نہیں کیا پھر بھی اللہ سے ڈر رہے پھر بھی اللہ کو سے ڈر رہے کسی کے لیے ہے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے یا کیا امبیا کتنی آئے انبیاء کس مقصد کے لیے آئے اللہ رب العزت کلمہ بلند کرنے کے لیے آئے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ابتدائی رہی سورہ ملسفر کی ابتدا میں سب ہم لوگوں کے سور اللہ سر تعلیمات عنایت فرمائی جو مقاصد ہیں حضرت اور نبوت کے سارے انبیاء اس کام کے لیے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے آئے اور میرے بھائیوں مجھے سنن یہ حکم ہے الذين آمنوا به وعزروه ونصروه نقبوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين آمنوا به نہو روش نہیں ایمان لائیں گے وہ چالو ہو اور دین کو پھیلانے کے لیے دین کو قبول کرنے کے لیے دین کو چلنے کے لیے دنیا میں دین نشر کرنے کے لیے اس کی رفاقت اختیار کریں گے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اس کی مدد کریں گے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 کلمہ پڑھ لینا کافی ہے ایمان لے آنا کافی ہے اللہ جی نے دینا لیکن ایمان بھی لانا ضروری ہے راج کرو ہو ہوفالت مال علیہ السلام سلام کی رفاقت اختیار کرنا بھی ضروری ہے دین کے معاملے میں نشہ روح ہو اور رسالت مال صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر ساتھ میں مدد کرنا بھی ضروری ہے اور جو نام الانبیاء علیہ السلم صحیح کے بعد کا تسلیمات تک نور قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہے اس کی پیروی بھی ضروری پھر جاتے پھر جاتے میں جات ہوگی یا یوہن مدثر کل فانزر یا یوہن مدثر کل فانزر اے چادر لے کر اے چادر اور لیٹنے والے اے چادر اور کر لیٹنے والے تم کچھ مطلب یہ سید و والآخرین امام الانبیاء جنوب شفیع اور مزمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سفر لے کر لیٹنے کی اجازت نہیں ہے اور ہم گرم میں سوئے رہے ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے انہوں نے کو جب آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں آرام کرنے کی کیسے اجازت سکتی تو مفاہم کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کی اجازت نہیں ہے اٹھو جو دین تجھے دیا ہے اس کو دنیا تک پہنچاؤ اندر دنیا کو بتاؤ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہے بعد آ جاؤ دنیا کو لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے برے اعمال کا انجام برا ہے بتاؤ کہ نہیں تو پتا کیسے چلے اندر میں سے ہی گالیاں دیتے رہو اندر میں سے ہی کافروں کو برا بلا کہتے رہو اندر بیسے ہی گزرتیوں کو گالیاں دیتے رہو اندر بیسے ہی گناہ گاروں کو پوچھتے رہو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کون سا دین ہے اور کون سی نبی علیہ صاحب السلام کی مدد ہے اور کون سی محمد انبیاء کی رفاقت ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے لوگوں کی چوریاں کرتے رہو فلاں یہ کر رہا ہے فلاں وہ کر رہا ہے امام مولیات کو گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں بھی گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اندر کچھ اور لوگوں کو لوگ بھول چکے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ کیا بتانے والی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا یہی ہے سارا کچھ نہیں ہے لوگ تمرت کا شکار ہے کوریانی کا شکار ہے سرکشی کا شکار ہے سرکشی بڑھ چکی ہے یہاں تک پہنچ چکی ہے وہ دخل کرنا چاہوں گا مجھے نقصے ہی اللہ تو یہاں پہنچ جاتا ہے وہ ہے کہنے کو کہتے ہوئے پہنچے ہوئے ہم بھی یہاں وہ جنگ لیتا ہوں اپنے باغ میں میں داخل ہوں گا اپنے باغ میں داخل ہوں گا ہرا بڑا باغ ہے پھلوں سے بھرا بڑا ہے سب سے کوئی شاداب درخت ہے کہ یہ رہی ہیں بہترین مقام ہے بہت زیادہ مجھے نسل ہی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا وہ ظالم ملت صحیح لیکن اس حالت میں داخل ہوا کہ اپنی جان کو ظلم کرنے والا گھر میں داخل ہوتے ہوئے انسان اپنے گھر کی چکاچون دیکھتا ہے اپنے گھر کی رونق دیکھتا ہے اپنے گھر میں بچوں کی سہنی آوازیں سنتا ہے اپنے گھر کے لچھے نکال دیکھتا ہے ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ جس مولا نے دیا اس کا نام لے کے گھر میں داخل ہو مولا کا نام لے کر گھر میں داخل ہونے والا شکر گزار ہے مولا دیے جی بغیر گھر میں داخل والا قسم دے والا کہ میں نے کمایا ہے میں نے کمایا ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے بھی تو تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے سبھی گئی بات ہم نے مت من لگا لیا ہے میری بنیادیں ڈھونڈ لی ہے کنکریٹ ڈال دی ہے اور اس کے اندر پتھر ڈال دیے ہیں سریا ڈال دیا ہے خیال ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ گھر بات کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے بعض دن کبھی کہا نہیں میرا خیال ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا بندر قیامت متن کیا مت سے ڈراتے رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کیا مت آئے گی نہیں جنگ بیماری جنگ کی بیماری پہ دماغ سے بیماری سوال ہے زبان پہ آ گئی بند تک میرا خیال ہے کہ کیا نہیں آئے گی اور اس سے بڑی نہیں لی نمام طلبا اگر آ بھی گئی اگر آ گئی قیامت اللہ نے مجھے دنیا میں پسند کیا ہوا ہے قیامت میں پسند مجھے اس سے زیادہ نیم کر لے گا کوئی کتنا بے وقوف ہے انسان کتنا بے وقوف ہے انسان ہے انسان پھر دنیا کو بتا دنیا کو سمجھا دنیا کو چلا دنیا کو بتا کہ دنیا قائم آنے والی نہیں ہے قیامت آنے والی ہے بہت تھوڑا وقت باقی ہے بہت تھوڑا وقت باقی ہے نہ یہ تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی اسی طریقے سے اپنی غفلت کا شکار رہیں گے اسی طریقے سے مولا سے دور ہوتے رہیں گے اور یہ اللہ کے آزاد کا شکار ہو گئے بڑے فہرند بہت سا دنیا کو ڈرا اور دنیا کو سمجھا کہ کیا متانے والی ہے ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے ایک ایک بھائی کا حساب ہونے والا ہے سے

سفر بنا کے ملک کے دربار میں کھڑے کر دیا جائیں گے تم نکونا کما خلک نہ تم مولا کہے گا جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے ننگے گئے تھے ننگے واپس آ گئے ہو بھوکے گئے تھے بھوکے واپس آ گئے ہو مددگار نہیں تھا ابھی تو مددگار نہیں ہے میرے محتاج تھے ابھی میرے محتاج ہو دنیا میں جا کے سب کچھ بھول گئے کمونا کما خلک نہ تم دوسرے اپنا بھوڑا تو مونا سمجھا تھا اکیلے گئے تھے اکیلے آ گئے ہو دنیا میں دنیا کی نیم میں مزل ہو گیا تمہارا خیال ہو گیا کئی قیامت نہیں آنے والی مرنے والے نہیں ہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے دونوں جان کتاب وہاں ایک کتاب کھول لی جائے اتر مجرم نم چھٹی ناسی ہے مجھے لوگ بیٹھے لے کے رہے ہوں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا نہ لا کتاب میں یہ کہاں سے نکلا یہ کتاب نہ سبھی رتن لڑا سبھی رتن نہ تو چھوٹی بات ہے نہ تو بڑی بات سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نہ تو اکیلا تھا رات کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے سے گھروں کے اندھیرے سے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جہاں تو بھی لکھا ہوا ہے الا الا الا انهم انهم صدورهم صدورهم منهم منهم ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور اللہ کے بنوڑا کرو یہ ہی یہ اللہ سر کی آخری آیت ہے آخری آیت ہے دھیان سے پڑا دھیان سے لائن سدور سو ندور سینے میں روڑتے ہیں اللہ سے چھپنے کی کوشش اللہ بھی جان رہا ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں کیا والے نور ان علیبوں مزاج کے سدور سینے میں روڑ کے آنکھیں پھیر کے اللہ سے چھپنا گے وہ تو سینے کے بھیجوں کو بھی جانتا ہے وہ تو سینے کے بھیجوں کو بھی جانتا ہے کائنات کی کوئی شہر سے چھپ نہیں کرتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتاؤ کہ تمہارے انجام تمہارے آماد کا انجام کیا ہونے والا ہے سب سے بڑی غفلت کی وجہ آفت سے آفت کی غفلت سے آسط کو بھول جانے ہیں اسی لیے جگہ جگہ فرمایا من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر جنا پر ایمان لاتا ہے اور آخر پر میرے بھائیوں اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ دنیا کو بھی سمجھاؤ کہ آنے والی ہے ہم کفرت کا شکار ہے آتی ہے سمجھ آتی ہے یاد کرنے سے بندہ یاد کرتا ہے قرآن پڑھنے سے نصیحت ملتی ہے سننے سنانے سے بات سمجھ میں آتی ہے مت بولو کہ قیامت آنے والی ہے انبیاء کرام علیہ وسلامۃ وسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس نبوت کا پہلا مقصد کیا ہے دنیا کو جانا ان کے برے اعمال کے برے انجام سے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اپنے آپ کو سمجھانا اور دنیا کو بتانا برے اعمال ہوں گے تو برا انجام ہوگا تفصیل اگلے خطبے میں رما توفیق اللہ علیہ تمقل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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ربنا اغفر لنا لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشفنا واشف واشف مرضانا ومرضى المسلمين انهب الباس رب الناس انت شافي لا لا شفاء شفاء الا شفاءك يغادر سقما اللهم اللهم اللهم اكفنا اكفنا بحلالك بحلالك عن عن حرامك حرامك واغننا واغننا بفضلك بفضلك عمن عمن سواك سواك انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك منصیبات نقمتك وجميع سخطك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين